سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو دو رکت نماز پڑھتے تھے حدیث نمبر بائیس سو پچہتر مسنت احمد